ہماری بلی کا بچہ بانو اور وینو کے پاس بلی تھی وہ اسے بہت محبت اور خیال کرتے تھے لیکن ایک دن ان کی پیاری بلی غائب ہو گئی بانو اور وینو نے اپنے تمام جانکار مقامات کو دیکھا وہ بس وہاں نہیں تھی تین دن گزر گئے چوتھے دن میاؤں میاؤں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بانو ایک سیڑھی لے کر اوپر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی آہا وہ یہاں ہے وینو ہماری بلی یہاں اٹاری میں ہے اس نے بلایا اور اندازہ لگائیں اور کیا پانچ بلی کے بچے آؤ اور دیکھو وینو سیڑھی سے چڑھ گئی اور وہ وہاں تھی ان کی پس اور وہاں اس کی بلی کے بچے تھے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئی بانو اور وینو کو بہت فخر تھا انہوں نے ہر آنے والے اور مہمان کو بلی کے بچے دکھائے سب خوش تھے بلی کے بچے تیزی سے بڑھتے گئے وہ رینے لگے سب جگہ وہ کھیلتے اور لڑتے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو جاتی وہ برتنوں اور ڈبوں کے اندر چھپ جاتی اور لوڑکتی ایک دن بانو کی ماں نے کہا اس گھر میں بہت زیادہ بلی کے بچے ہیں پھر اس نے بانو اور وینو سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے لیے صرف ایک بلی کے بچے کا انتخاب کریں اور باقی کو دے دیں دل توڑتے ہوئے انہوں نے اپنے دوستوں کو چار بلی کے بچے دے دیے انہوں نے اپنے لیے ایک سرمئی بلی کا بچہ رکھا وہ اس بلی کے بچے کو کیسے پسند کرتے تھے انہوں نے اسے اکثر کھلایا اور پینے کے لیے تازہ پانی باہر رکھا وہ گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتے رہتے وہ اسے بھی اپنے ساتھ بستر پر لے جاتے ایک بار بانو اور وینو سرمئی بلی کے بچے کو گھاس کے ڈھیروں سے بھرے میدان میں کھیلنے کے لیے لے گئے سنہری گھاس کا ڈھیر اونچا تھا ہوا کہ جھونکے میں ڈھیلے پٹیاں لہرا رہی تھیں جب انہوں نے بلی کے بچے کو نیچے رکھا تو وہ جھک گیا اور زمین پر گر گیا اس نئی جگہ پر کون سے خطرات منتظر تھے لیکن جلد ہی یہ کھیلنا شروع ہو گیا یہ ایک گھاس کے ڈھیر کے کنارے سے اچھل کر نیچے گر گیا اس نے اپنے پنجوں میں گھاس کا ایک ٹکڑا پکڑا اور اس کے ارد گرد بلے بازی کی بچے اپنے بلی کے بچے کو لطف اندوز ہوتے دیکھ کر ہنس پڑے مزید بچے دیکھنے اور ہنسنے کے لیے آئے پھر وہ سب کھیلنے لگے کیا وہ تھک گئے نہیں لیکن اب گھر جانے کا وقت تھا بلی کا بچہ کہاں تھا بچوں نے تلاشی لی لیکن سرمئی بلی کا بچہ کہیں نہیں ملا بانو اور وینو کا رونا نہ رک سکا بیچاری کٹی وہ روئے کون اسے کھلائے گا اور دودھ پلائے گا یہ کہاں سوئے گی وہ کیسے گرم رکھے گی گھر میں یہ بہت سوالات ان کے خیال میں آ رہے تھے ان کی ماں نے انہیں یہ کہتے ہوئے پرسکون کیا اب کی بلی کے بچے کو واپسی کا راستہ مل جائے گا بچے شام کے مطالعے کے لیے اپنی کتابیں لے گئے لیکن ان کے خیالات ننے سرمئی بلی کے بچے کے ساتھ ہی رہے اچانک ایک کونے میں ایک ٹوپی فرش پر سرکنے لگی او مدد ایک ٹوپی چل رہی ہے بانو نے پکارا وہ اور وینو اپنی ماں کے پاس بھاگے تینوں ٹوپی کو گھورنے چلے گئے پھر ان کی ماں مسکرا دی وہ کیا ہے مجھے ٹوپی کے پیچھے سرمئی چیز نظر آ رہی ہے اس نے کہا سرمئی دم کی نوک آہستہ سے آگے پیچھے ہل رہی تھی وہ یہ ہماری کٹی ہے بانو نے کہا وہ بلی کے بچے کے پاس بھاگی اور احتیاط سے ٹوپی اٹھا لی اس نے بلی کے بچے کو اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا کیا تم اس سارے عرصے میں یہاں چھپے رہے اس نے کہا پھر اس نے ڈانٹ کر کہا ہم نے آپ کو تلاش کیا آپ کو معلوم ہے وینو نے آہستہ سے بلی کا بچہ بانوں سے لیا اس نے اسے قریب رکھا اور سرگوشی کی مجھے خوشی ہے کہ تم کھوئے نہیں ہو روس کی ایک کہانی پر منحصر